یہ ہمارا کام چنانچہ جب یہ اعلان ہوا تو جتنی ارواح نے اس پر جتنی مرتبہ لبئی کہا اس کو دنیا میں اتنی مرتبہ اس گھر کا دیدار نصیب ہوگا الحمد للہ عصم الحمد للہ کہ اللہ رب العزت نے یہاں والے نے پر بھی مہربانی فرما دی اور ہمیں بھی یہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائی لہذا دل میں اللہ رب العزت کی محبت کو اور بڑھائیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے گھر کا دروازہ آپ کے لیے کھولیں گے اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں جو بھی اپنے دل میں اللہ العزت کی محبت کو بھر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہاں آنا آسان فرما دیتے ہیں یہ سجدوں کی سرزمین ہے جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی طرف سب کا آنا ہوا یہاں پر تو حج کے دنوں میں قدم قدم پہ سجدے ہوتے ہیں آج ہم جن راستوں پہ چل کے جاتے ہیں ان راستوں پہ سجدے ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ سجدوں کی سرزمین ہے معلوم نہیں جہاں ہمارا پاؤں پڑ رہا ہے وہاں کس اللہ والے نے اپنی پیشانی سے کی ہوئی ہو اس لیے دل چاہتا ہے کہ یہاں کے انسان قدم بھی آہستہ رکھے تاکہ زمین کے اوپر کی سختی سے پاؤں نہ پڑے بیت اللہ شریف اللہ العزت کی تجلیات کا نمونہ ہے مظہر ہے اس کا اپنا ایک جمال ہے اب دیکھنے میں تو اس کو کالے غلاف میں لپیٹ دیا گیا پتھر استعمال ہوا تو وہ بھی کالا تو کئی مرتبہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے طالب علم کے کہ آخر کالا لباس کیوں پسند کیا گیا تو سائنس پڑھنے والے تو جانتے ہیں کہ جو لائٹ ہے اس میں سات رنگ ہوتے ہیں اگر یہ کچھ رنگوں کو جذب کر لے اور کچھ کو واپس بھیجے ریفلیکٹ کر دے تو وہی رنگ ہمیں نظر آتا ہے چنانچہ سفید کپڑا ساری لائٹ کو واپس بھیجتا ہے تو ہمیں سفید نظر آتا ہے اور سیاہ کپڑا سارے کے سارے رنگوں کو جذب کرتا ہے لہذا یہ جو کالا خلاف ہے یہ اس بات کا مظہر ہے کہ جو تجلیات اس پر آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری جذب ہو رہی ہیں اللہ رب العزت نے اس گھر کے اندر اتنی استعداد رکھی آنے والے اب یہاں سے اپنے اپنے ضرب کے مطابق پاتے ہیں جیسے ایک سبیل لگی ہو تو کوئی اپنا گلاس بھر لیتا ہے کوئی اپنی بوتل بھر لیتا ہے اور کوئی اپنی مشک بھر لیتا ہے کوئی فقط ایک پیالہ پانی پی لیتا ہے آنے والوں کی مثال یہی ایک ہی سبیل اور چشمہ ہے اللہ عبر عزت کی تجلیات کا مگر پینے والوں کی استعداد مختلف ہوتی ہے لہذا ان کو اپنے اپنے نصیب اپنے اپنی کوشش کے مطابق یہاں سے حصہ ملتا ہے ایک ہی جیسے دن گزارتے ہیں جو جتنی تڑپ اور محبت سے گزارتا ہے اس کو اتنا زیادہ حصہ ملتا ہے ہم لوگ تو اپنے گناہوں کو لے کے یہاں آئے مگر پانچ انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی کتنے لوگ ہیں جو اپنی تقوی بھری زندگیوں کو لے کر آئے تحجدوں کی عبادتوں کو لے کر آئے تنہائیوں میں اللہ تعالی کی عبادتوں کو لے کر آئے پاک دامنی بھری زندگیاں لے کر آئے حفیف نگاہیں لے کر یہاں آئے اب ان لوگوں کو یہاں پر اللہ حرب العزت کی طرف سے کچھ اور انعام ملتا ہے کیا کیا محبت ہوتی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے چنانچہ ایک مرتبہ ملتظم کے سامنے یہ عادت کھڑا تھا آگے لوگ تھے جو لکھتے ہوئے تھے اور میں دعائیں بھی مانگ رہا تھا اور انتظار بھی کر رہا تھا کہ جگہ خالی ہو تو آگے جانا نصیب ہو پیچھے مجھے کسی کی سسکیوں کی آواز محسوس ہوئی اتنی زیادہ کہ مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنا پڑا کہ کون اتنا تڑپ کے رو رہا ہے جب میں نے ذرا ایسے پیچھے نگاہ کی تو عرب ملک کی کوئی عورت وہ پیچھے کھڑی رو رہی تھی اور چاہتی تھی کہ آگے بڑھے اس انداز کو دیکھ کر میں نے اس کو جگہ دے دی اور وہ آگے ہو گئی اللہ تعالی کی شان کے جو آگے بندے کھڑے تھے دو تین ملتظم سے وہ ایک ہی وقت میں سب ہٹے اب ملتظم کے سامنے وہ عورت ہے ادھر شرتا پولیس نے بھی اسے دیکھ لیا تو شرتا اسے کہتے ہیں کہ رخ رخ کہ جاؤ جاؤ یہاں سے تو اس عورت نے اس پولیس والے کو دیکھ کر کہا کہ مجھے مت روکو لئی سہاگا بھائی ابھی یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں یہ میرے پروردگار کا گھر ہے اور یہ کہہ کر وہ جو عورت منتظم سے لپتی اور جس طرح دھاڑے مار کے روئی میں حسرت ہی کرتا رہ گیا کہ کاش میرے دل میں بھی ایسی تڑپ موجود ہوتی تو سب لوگ وقت تو ایک ہی جیسا گزارتے ہیں مگر کوئی اس وقت کو تانبا بنا لیتا ہے کوئی اس وقت کو چاندی بنا لیتا ہے اور کوئی اس وقت کو سونا بنا لیتا ہے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ سونے چاندی اور پیتل کے ریٹ میں کتنا زیادہ فرق ہوتا ہے حضرت خاجہ الدین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہیں بزرگوں میں سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حج کے موقع پر یہاں آئے اور حرم مکہ میں صرف بارہ دن رہے یعنی ایام حج اور تھوڑا اس کے بعد جو طواف زیارت وغیرہ کرنے کا وقت ہوتا ہے کل بارہ دن یہاں رہے اور بارہ دن میں ان سے یہ کرامت ثابت ہوئی کہ نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا نہ پیشاب نہ پخانا نہ کوئی چیز اندر گئی نہ کوئی چیز باہر نکلی کسی نے کہا کہ حضرت آج بارہواں دن ہے آپ نے کچھ نہیں کھایا فرمانے لگے کہ میں کالا کتا اس پاک دیش کو آ کر کیسے ناپاک کر دوں میں کالا کتا اس پاک دیش کو آ کر میں کیسے ناپاک کر دوں چنانچہ اس ڈر سے کچھ نہ کھایا کہ کہیں مجھے حاجت نہ محسوس ہو اور اس مقدس سرزمین میں میری وجہ سے نجاست نہ پھیلے یہ ان کی کرامت تھی مگر اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنے ادب اور کتنی محبت کے ساتھ اللہ کے بندے یہاں آتے ہیں اور اپنا وقت گزارتے ہیں اسی لیے ہمارے اطابق بیت اللہ شریف پر سفر کر کے آتے تھے اور اس سفر میں ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں پر بیت توبہ کر لیا کرتے تھے ہزاروں کی زندگیاں بدل جایا کرتی تھی اور آج ہم اس سفر پر آتے ہیں اور زندگی بدل کے واپس نہیں جاتے اللہ ماشا اللہ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان پندرہ دنوں کا جو نچوڑ ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی سے گناہوں کو ختم کر دیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگے کہ اللہ ہمیں نے کی عزت نصیب فرما اور ہمیں گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں تا کی عزت نصیب فرما اور ہمیں گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں آتے ہیں کہ چالیس سال عشاء کے وضو سے سجد کی نماز پڑھی اب عرف میں یہ بات کر دی جاتی ہے تو کچھ لوگوں کو یہ سن کر بڑی حیرانی ہوتی ہے وہ جی چالیس سال میں کبھی بھی نہیں سوئے کبھی بھی ان کو وضو بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تو بھائی عرف میں جو بات کی جاتی ہے اس میں لل اکثر حکم الکل اکثر کے لیے کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک مدرسے کے استاد تھے پہلے پڑھتے رہے پھر ساری عمر پڑھاتے رہے فوت ہو گئے تو ہم آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں جی انہوں نے تو ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں لگا دی اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو کبھی جمعے کی چھٹی بھی نہ ہوئی کبھی بیماری کی چھٹی بھی نہ کی مقصد یہ ہے کہ ان کا زندگی بھر کا معمول یہ رہا ترتیب یہ رہی اسی طرح امام عالم رحمتہ اللہ علیہ کے چالیس سال کی ترتیب یہی ہے اور یہ چیز قرآن سے بھی ثابت حدیث سے بھی ثابت اچھا دیکھیں ملکہ بل کے بارے میں قرآن مجید کے الفاظ ہیں جو کلام خدا بندی ہے وہ ملکہ کو ہر چیز ملی تھی اب کوئی صاحب اگر پوچھیں کہ جی آج کے دور کی آئس کریم وہ کھاتی تھی ایئر کنڈیشنر اس کے پاس موجود تھے روز رائس کی گاڑی میں وہ سفر کرتی تھی اس لیے کہ کلی شئی کل کا لفظ استعمال ہوا تو اس کو کہیں گے کہ آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں اس لیے کہ عرف میں بادشاہوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس ملکہ کے پاس وہ سب کچھ موجود تھا اس کو کہا گیا مِنْ كُلِّ ملک تو لفظ تو کل کا استعمال ہوا اسی طرح تورات کے بارے میں آتے ہیں تفصیل کل شہی اب کل کے لفظ کو کوئی پکڑ کے بیٹھ جائے اور کہے جی کہ کیا تورات کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہے تو چینی کے کارخانے بنانے کی تفصیل ہے اس کو کہیں گے پاگل انسان انسان کی رہبری کے لیے ہدایت کے لیے جس بھی بات کی ضرورت ہے ہر اس اصول کی تفصیل اللہ نے اس میں بنا بتا تو لب تقل کا استعمال ہوا مگر عرف کو دیکھا جاتا ہے تو اسی طرح جب کہتے ہیں کہ امام عالم رحمۃ اللہ علیہ نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تو یہ سمجھ میں آنے والی بات اب کئی خشک کے قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہوتی چلیں نبی علیہ اشلاط اسلام کا ایک عمل پیش کرتے ہیں کہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا نبی اللہ کا ان ابن عبد المطلف اب اگر کوئی ان الفاظ کو پکڑ کے بیٹھ جائے تو وہ کہے گا جی کہ بیٹے تو تھے عبداللہ کے تو عبد المطلب کا نام کیوں لیا تو اس کو کہیں گے کہ اگرچہ بیٹے تھے عبداللہ کے مگر دادا کا نام عرف میں لے لیا جاتا ہے اور وہی نبی اسلام نے لیا تو مقصد بتانے کا یہ تھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی چالیس سال کی زندگی کا یہ معمول رہا چنانچہ جب ان کی وفات ہوئی تو ہمسائے میں ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ چھت پہ سوتا تھا اس نے اپنے والد سے سوال پوچھا کہ ابو وہ جو ساتھ والے مکان پہ رات کو ہمیں ایک ستون نظر آتا تھا منارہ سا نظر آتا تھا وہ اب نظر نہیں آ رہا کیا ہوا وہ گر گیا تو اس کے والد نے کہا کہ بیٹے وہ منارہ نہیں تھا وہ تو ابو حنیفہ تھے جو ساری رات قیام میں گزار دیا کرتے تھے اب وہ فوت ہو گئے اب تم اس مینارے کو یہاں نہیں دیکھو گے اتنی عبادت جنہوں نے کی جب وہ حرم کی زیارت کے لیے یہاں آئے تو مقام ابراہیم پہ دو رکت نفل میں پورا قرآن مجید پڑھا اور پھر اس کے بعد دعا مانگی اللہ ماں ابدنا کا حق کا عبادت و ماں ارفنا کا حق کا مار اے اللہ جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا ہم حق ادا نہیں کر سکے اور جیسے تیری معرفت کو پانا چاہیے تھا اللہ ہم نہیں پا سکے اب سوچئے اگر وہ اکادری اتنا کر کے بھی اللہ سے معافیاں مانگتے تھے تو ہم نے کیا تین مان لیے گئے ہم نے کیا بڑی باتیں کرنی لیکن اگر ہماری ایکسپیکٹیشنز کو دیکھیں تو ہم میں سے ہر بندہ یہ دل میں توقعات رکھتا ہے کہ جو حسن بصری کی کیفیات یہاں آ کر ہوتی تھی وہی ہماری بھی ہونی چاہیے ایسی بات نہیں ہے بس یہ تھوڑی بات ہے کہ ہمیں حاضری کی توفیق مل گئی اس بات کو تھوڑا کھولنا ضروری ہے عام طور پر مرد بھی یہ سوال پوچھتے ہیں اور عورتیں بھی یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ نہیں جی ہمیں جو کیفیات بزرگوں کی تھیں ہمیں تو محسوس نہیں ہوتی تو بھائی آئینہ اگر میلا ہوگا تو اس میں تصویر صاف تو نظر نہیں آ سکتی آئینے دل کو صاف کر لیجئے ان تجلیات کا عکس آپ کو اس آئینے میں صاف نظر آئے گا اب یہاں پر آپ کو ایک اصول کی بات سمجھاتے ہیں اصول کی بات یہ ہے کہ انسان گھر میں رہ کر جیسا کام کرتا ہے یہاں آ کر اس کو اسی کے مطابق اجر ملتا ہے گھر میں رہ کر کام اور حرم میں آ کر انعام ذرا توجہ فرمائیے کہ گھر میں رہ کر کام اور حرم میں آ کر انعام اب ایک مثال سن لیجیے اگر کچھ بندے نے باکسنگ کا مقابلہ جیتنا ہو تو آپ دیکھیں گی کہ کبھی وہ دوڑتا ہے کبھی وہ وزن اٹھاتا ہے مختلف ایکسرسائز کرتا ہے اور کبھی وہ چمڑے کے بنے ہوئے ایک تکیے کو مکے مارتا ہے یہ کیا ہے یہ تیاری ہے تاکہ جب یہ بندہ رنگ کے اندر اترے تو یہ پھر اپنے مقابلے کو جیت سکے انعام پا سکے تو رنگ سے باہر اس کا کام ہوتا ہے پھر رنگ کے اندر جا کر اس کا انعام ہوتا ہے اور جو بندہ باہر سویا رہے کہ جی مقابلے کے وقت دیکھی جائے گی تو وہ تو جیسے ہی رنگ میں اترے گا دوسرے کا ایک مکہ بھی برداشت نہیں کر سکے گا نیچے زمین پہ پڑا ہوگا اسی طرح جو لوگ اپنے گھروں میں اتباع سنت کی زندگی گزارتے ہیں تقوی و طہارت کی زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کی زندگی گزارتے ہیں یہ کام میں لگنے والے لوگ ہیں جب یہ کام کرنے والے حرم میں آتے ہیں تو یہاں ان کے لیے انعام ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو ان کے قیاس نہ کریں کہ ہمیں وہ کیفیت مل جانی چاہیے نہیں ہمارا تو معاملہ بہت ابتدا کا ہے ہم مبتدی لوگ ہیں اور مبتدی کے لیے تو اگر آقا اپنے گھر کا دروازہ کھول کر جوتوں میں بھی اس کو بیٹھنے کی اجازت دے دے تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے اگر کوئی کسی سے ناراض ہونا اور وہ نوکر چاہے کہ میں آقا کی مجلس میں جاؤں تو وہ یہ کبھی بھی نہیں سوچتا کہ میں آقا کے پاس جا کر مسند پہ بیٹھوں گا نہیں وہ تو ڈرتا ڈرتا جاتا ہے اور جوتوں میں ہی بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آقا کی نظر پڑ جائے اور اگر وہ مجھے دیکھ کے ناراض نہیں ہوتے تو بس یہی کا گا اسی لیے فرمایا الا اکما کا نلحم این اللہ خا ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ حرم میں داخل نہ ہو مگر ڈرتے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہوئے ہم اس دربار میں داخل ہو رہے ہیں جس کے حکموں کو ہم توڑتے پھرے جس کے حکموں کو ہم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے کیے رکھا جس کے محبوب کی سنتوں کو ہم ذمہ کرتے پھرے ہم وہ مجرم ہیں اور آج اس دربار میں آنا چاہتے ہیں دربار میں داخلے کے وقت اگر جوتوں میں بھی بیٹھنا برداشت کر لیا گیا تو یہی کافی ہے ہماری وہ غلام یہ نہیں سوچتا کہ مجھے آقا بلائے گا اور اپنے پاس کسی مسند پر بٹھائے گا نہیں یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جو قریبی دوست ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا تعلق جوڑا ہوتا ہے وہ جب آتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہی جو صدر مجلس ہوتا ہے وہ بلا کے اپنے پاس بٹھاتا ہے لہذا یہ قیاس مت کریں کہ جو بزرگوں کی کیفیات یہاں بتائی گئیں وہ ہم میں سے ہر بندے کی کیفیت ہو جائے گی تو اگر وہ کیفیت نہیں ہوگی تو پھر ہونی کیا چاہیے آخر یہ بات بھی تو سمجھ میں آئے نا کہ بھائی ہم یہاں جو آئے تو ہم یہاں کیا دیکھیں تو دیکھیں گے کہ ہمارے اندر سے غیر کی محبت ختم ہوئی یا نہیں نفسانی شیطانی شہوانی خواہشات کو ہم نے ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا عہد کیا یا نہیں اگر کر لیا تو آنا قبول اور اگر دل کی حالت وہی ہے جو گھر میں تھی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی پریشان ہونے والی بات ہے کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا دم دم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی اگر یہاں اثر بھی ہمارے دل سے غیر نہ نکلا تو پھر یہ غیر کب نکلے گا اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اور یہاں پر ساری شیطانی شہوانی محبتوں سے سچی توبہ کر کے ایک اللہ رب العزت کی محبت کو دل میں بسانے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت سے لا لگانے کی ضرورت ہے فقط تمناؤں سے کام نہیں بننا کہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہیں کہ جی ہم یہاں عمرے پہ آئے ہیں اب ہمیں بھی کوئی تجلیات نظر آئیں گی اور پتہ نہیں کیا کیا کیفیات نظر آئیں گی نہیں سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے غور کریں کہ کہیں دل کی دھرتی بنجر نہ ہو کہیں پتھر نہ بنا ہوا ہو دل اگر دھرتی بنجر ہوئی دل پتھر ہوا تو رحمتوں کی برسات جہاں برس رہی ہے لیکن ہمیں یہاں وہ کچھ نہیں ملے گا جو ہم دل میں توقعات کر رہے ہیں اس لیے ہمیں یہاں پر جو تھوڑا سا وقت رہ گیا وہ بہت ہی زیادہ فکر مندی سے گزارنے کی ضرورت ہے تھوڑا وقت رہ گیا اور یہ بھی حرم میں بیٹھے ہوئے نیک لوگ کا مجمع ہوتا ہے جو عمرے کے لیے آتے ہیں تو ہم یہاں پر اس مجمع کی برکت میں خوب دعائیں مانگ لیا کریں طواف والوں کے ساتھ شامل ہو کے خوب دعا مانگ لیا کریں وقت گزرتا جا رہا ہے معلوم نہیں پھر کس کو یہ موقع نصیب ہوگا کس کو نصیب نہیں ہوگا درد والے یہ دکانیں نہ بڑھا کر چل دیں درد والے یہ دکانیں نہ بڑھا کر چل دیں ٹھہرو منصور ہمیں دل کی دوا لینے دو دل کی دوا لے لیجیے ایسا نہ ہو کہ گاڑیوں میں بیٹھ کے واپسی کا سفر شروع ہو جائے اور ہمیں درد دل کی پوڑیا بھی نہ ملی ہو اس وقت کو غنیمت سمجھ لیجیے اور خوب اچھا یہاں وقت گزاریے اور یہ بھی سوچ لیجیے کہ پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ آنے سے پہلے بھی تیاری کی جاتی ہے اب احساس ہو گیا کہ یہاں آنے سے پہلے اس کی تیاری گھر میں کرنی ہوتی ہے ہم اس نیت سے واپس جائیں کہ اللہ ہم گھروں کو جا رہے ہیں وہاں جا کر نیکی تکوا کی زندگی گزاریں گے تیاری کریں گے کام کریں گے اور پھر یہاں واپس آ کر آپ سے انعام پائیں گے یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہوشیار ہو جاتے حرم میں بن کے محرم صاحب اسرار ہو جاتے اگر ہم نے محنت کی ہوتی تو ہم نے جو احرام باندھا تھا تو احرام باندھنے کے بعد ہمارے دل کے اندر معلوم نہیں کیا کیا نعمتیں آ جاتی ہیں ایک نقطے کی بات جو سمجھنی چاہیے کہ اکثر جوانوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جی کیسے پتہ چلے کہ ہمارا یہ سفر قبول تو اس کی یہ پہچان ہے کہ آپ کو کوئی آنکھوں سے نور نظر نہیں آئے گا کوئی آپ کے گلے میں ہار نہیں ڈالا جائے گا پہچان سفر کے قبول ہونے کی یہ کہ ہم نے اس سفر کو کتنے اچھے اعمال کے ذریعے سے آباد کیا تو اس بات پر غور کر کہ اس نے تجھے کس کام میں لگا رکھا اگر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا مرتبہ دیکھنا چاہے تو یہ دیکھ کہ اس نے تجھے کس کام میں لگا رکھا ہے اگر تجھے اس نے نیکیوں میں مصروف کر رکھا ہے دین کے کام میں لگا رکھا ہے اقامت دین کی کوششوں میں لگا رکھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل کہ اللہ کے ہاں تیرا مرتبہ بلند ہے اور اگر اس نے تجھے دنیا کے پیچھے بھگا رکھا ہے دنیا آگے آگے تو پیچھے پیچھے تو یہ اس بات کی دلیل کہ ابھی تمہیں بہت کام کرنا باقی ہے اب اگر اس اصول کو ہم سامنے رکھیں تو ہماری اب پہچان یہ ہوگی کہ اگر یہاں آ کر ہمارا وقت حرم میں زیادہ گزرا تو شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر مارکیٹ اور بازاروں کی دکانوں پہ زیادہ گزرا تو استغفار زیادہ کرنا چاہیے اگر ہماری نگاہیں بیت اللہ کو دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی رہی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر دکانوں پہ نئی سے نئی چیزیں دیکھ کے کپڑوں کے نئے نئے ڈیزائن دیکھ کے حسرت ہی بڑھتی گئی یہ خریدوں یہ خریدوں تو پھر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں قبولیت دعا کے مقامات پر عبادت کی توفیق مل گئی تو شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اور اگر بازار کی ہر ہر دکان پر جہاں جانا ہوتا ہے ہم پہنچ گئے اور امال رہ گئے تو پھر ہمیں استغفار کی ضرورت ہے تو نظر اس پر رکھیں کہ ہمارا ٹائم گزرا کیسے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں آ کے ہدیے تحفے نہیں خریدنے ہوتے وہ بھی سنت عمل ہے خریدنے چاہیے مگر ہر کام کا ایک تناسب ہوتا ہے حرم کے اندر وقت کا گزرنا اصل ہے اور یہاں سے تحفے تحائف لے کے جانا یہ اس کی فرا ہے تو اس لیے اگر پہلے اس میں کوئی کمی کو تاہی رہی تو جو وقت باقی ہے اب اس کو کما لیجیے امتحان دینے والا بچہ جب دیکھتا ہے کہ وقت تھوڑا رہ گیا اور سوال زیادہ ہیں تو وہ جلدی جلدی سوال کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم بھی یہ جو چند گھنٹے باقی رہ گئے اس میں جلدی جلدی سے اپنے رب کو منانے کی کوشش کر ایسے بھی ہمارے گروپ میں لوگ ہیں کہ جن کو بار بار ملتظم پہ حاضری نصیب ہوئی ایسے بھی ہیں جن کی راتیں پوری کی پوری حرم میں جاگتے گزر گئیں طواف کرتے ہوئے کسی کے پاؤں میں چھالے پڑے کسی کی آنکھیں رو رو کے سوج گئیں مختلف انداز سے وقت گزارا کسی نے پچاس طواف کیے کسی نے چالیس طواف کیے کسی نے دو قرآن مجید پڑھے کسی نے تین قرآن مجید مکمل کیے سبحان اللہ ہر ایک نے اپنی طرف سے کوشش کی ظاہرہ یوں نظر آتا ہے کہ ہمارے اس گروپ اور جماعت کے دوست احباب خوب کوشش کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھنے کی عورتوں نے بھی خوب کوشش کی لیکن شاید جس تیز رفتاری سے ہمیں اللہ کی طرف بھاگنا چاہیے تھا ہم وہ رفتار حاصل نہ کر سکے حق تو یہ تھا کہ ففرو الا اللہ اللہ کی طرف تیرا اختیار کرو ہم آتے اور حرم میں ایسا وقت گزرتا کہ بس من صاف ہو جاتا اور اللہ کی نظر عنایت ہم پر ہو جاتے تاہم ہم نے قدم آگے تو بڑھائے گفیج اتنی نہیں تھی جتنی کہ ہونی چاہیے تھی اب جو وقت باقی رہ گیا اس میں تھوڑا سفید بڑھا لیں آج کی رات اپنے رب کو منا لیں ایک کام کریں کہ تسلی کی دو رکت حرم میں ضرور پڑتے جائیں یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے تسلی کی دو رکت حرم میں پڑھتے جائیں جن دو رکت میں اللہ کے سوا کسی غیر کا خیال نہ ہو حدیث پاک میں آتا ہے منف اللہ رکایتیں جس بندے نے دو رکتیں اس طرح سے پڑھی کہ اس کو کسی بھی غیر کا یعنی بیرونی چیز کا خیال نہ آیا غفر غفر الحمۃ تقدم من ضم ان دو رکتوں پر اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما لیتے ہیں تو اب جو وقت باقی رہ گیا اس میں تسلی کی دو رکت پڑی ہوئی ہو سکتا ہے آپ ایک بار ٹرائی کریں نہ ملے دوبارہ کوشش کریں تیسری مار کوشش کریں پتہ نہیں دس رکتوں کے بعد کوئی دو رکت ملے یا سو رکت کے بعد ملے اللہ جانے لیکن کوشش کر لیں کہ آج کی رات میں تسلی کی دو رکت پڑ جائیں ایسی دو رکت کہ جس پر اللہ تعالیٰ پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما کے آئندہ ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کتاب ایسی دو رکت کہ بس اللہ کی محبت میں ڈوب کے پڑے جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا مجھے کیا خبر تھی رکو کی مجھے کیا پتا تھا قیام کا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے کیا پتا تھا قیام کا تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں ہم بھی اسی طرح کر پڑھے اور ہمیں بھی اپنے محبوب حقیقی کے نقش پا کی تلاش اسی کی محبت میں دیوانے ہو کے پڑھ رہے ہو اور ہمیں ماں سوا کا کچھ پتہ نہ ہو ساری دنیا سے بیگانے بن جائیے اور اپنے من سے یگانہ ہو جائے سارے جہاں سے بے خبر اپنے جہاں سے باخبر اگر ایسے کر کے ہم نے دو رکت تسلی کی پڑھ لی تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹنا آسان ہوگا برکتیں سمیٹنا آسان اور ان کو محفوظ رکھنا یہ مشکل کام ایک آخری بات یہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نام ملا اب اپنے دل کی حفاظت کیجیے ہمارے دل کے اس نور کو خراب کریں گے ہمارے گناہ آنکھوں سے ہوں زبان سے ہوں کان سے ہوں دل دماغ سے ہوں شرمگاہ سے ہوں جیسے بھی ہوں یہ گناہ اس نور کو ختم کر دیں گے لہذا پکا ارادہ کیجئے کہ ہم نے علم اور ارادے سے گناہ نہیں کرنا اور جو نعمت اللہ نے اس سفر میں ہمارے دلوں میں عطا کی اس کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے یوں سمجھیے کہ بس جتنے بھی لوگ یہاں آئے سفر میں کافلے میں سارے کے سارے اصحاب کہف تھے اور میری حالت کہف کے کتے کی ماں نے تھی اور جس طرح کہف کا ساتھ دینے سے اس کتے کے ساتھ بھی اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا شاید ان نیک لوگوں کے گروہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ آنے سے اللہ تعالی میرے اوپر بھی رحمت کی نظر فرما دی رہے طلب میں سوار سب ہیں پیادا مسلے غبار میں ہوں سارے سواریوں کے سواروں کے بھاگ رہے ہیں منزل کی طرف ایک اگر پیادہ پیدل چل رہا ہوں تو وہ میں ہوں رہے طلب میں سوار سب ہیں پیادہ مسلے غبار میں ہوں تیرے گلستان میں گل تو سب بس بسک اگر ہوں تو خار میں ہوں اللہ یہ سارے کے سارے پھول ہیں اور اگر ایک کوئی کاٹا ہے تو اللہ وہ کاٹا میں رہے طلب میں سوار سب ہیں پیادہ مسلے غبار میں ہوں تیرے گلستان میں گلت سب ہیں بسک اگر ہوں تو خار میں ہوں مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو بہت ہی غفلت شعار میں ہوں رہا میں بیکار زندگی بھر بس اب تو مشغول کار میں ہوں اب تک جو بیکاری کی زندگی گزاری اے اللہ اب ہمیں کام کی زندگی عطا فرما دی اور ہم دعائیں مانگے اور دی جی بھر کے دعائیں مانگے اور دعا یہ مانگے کہ اے اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے مہربانی سے آپ کے کرم سے یہاں پہنچے اور چند دن یہاں گزارنے کا موقع ملا اے اللہ اب ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمیں اجر عطا فرما دی اس لیے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ مزدور خوش دل کند کار دیش کہ جس مزدور کا دل خوش ہوتا ہے وہ پھر اور زیادہ بڑھ بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اے مولا جو چند دن یہاں گزارے ہیں ہماری امیدوں سے بڑھ کر عطا کر دیجیے ہماری مقرب کر دیجیے ہمارے دلوں کو خوش کر دیجیے تاکہ ہم آپ کے دین کے کام کو کرنے کے لیے بڑھ بڑھ کے آگے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگیے کہ جب اللہ نے آپ نے اپنا گھر ایک مرتبہ دکھا دیا اب یہاں بار بار زندگی میں حاضری کی توفیق کا فرما دیجیے گا اور اللہ اب ہم اس در کو نہیں چھوڑنا چاہتے گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مرمر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا نہ اے اللہ اس چوکٹ پہ ہم تھک تھک کے یہاں پہنچے اللہ کتنی مشکلوں کے بعد ہمیں آپ کے گھر کی چوکٹ پکڑنے کی توفیق ہوئی گر پڑ کے یہاں پہنچا مرمر کے اسے پایا چھوتے نہ الہی اب سنگے جانا اے اللہ اب اس در کو ہم نہیں چھوڑنا چاہتے اللہ ہمیں پیچھے نہ دینا ہماری حفاظت فرما لینا اور جتنا ہمارے دل میں نیک مرادیں ہیں اللہ ان کو پورا کر دینا رب کریم ہمارے ساتھ در گزر کا معاملہ فرمائیے اور ہمارے اس سفر کو قبول کر لیجئے اور جو وقت تھوڑا سا باقی رہ گیا اللہ اس اس تھوڑے سے وقت کو خوب محبت اور خوب جو ہے چاہت کے ساتھ دل کی حرارت کے ساتھ یہاں اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا کروائیے اور جو ہم سے غفلتیں کوتاہیاں ہوئیں اے مالک ان کو معاف فرما دیجیے وہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے کے بجائے مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا یا لاوے مالی دا کم پانی دینا رب کریم اپنی طرف سے تو بھاگ بھاگ کے طواف کیے اللہ تیرے سامنے اپنی پیشانیاں بھی سجدے میں جھکائے رکھی دامن بھی پہرا کے بیٹھے رہے منتظم پہ جا کے بھی نپٹتے پھرے مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکا کا تے مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے پیا لاوے جی کھا اپنے اپنا دے ول تے کچھ نہیں میرے پلے جی کھا اپنے اپنا دے ول تے کچھ نہیں میرے پل رے تیری رحمت دے ول تے بلے بلے بلے عدل کریں تے کمب دے جاوڑ اچیاں شانو والے عدل کریں کمبے جان اچیا شانو پتل کرے بخشے جان میں جیری ماشق کم رونا تھوڑا بن روڑ نہیں منظوری عاشق دا کم رونا تے بن رو نہیں منظوری دل روے چاہے اکھیاں روڑ تے بچ عشق دے رو ضروری تے کوئی ویڑ دید دات تے کوئی روندے حضوری تے آزم اس کچ رونا پہ بہ وسل ہوے بھویں دور مالی دا کم پانی دینا بر بر مشکا پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے وے جانا لاوے گیڑا لطف ہے رو من اندر وچ بیان نہ آوے جیڑا لطف ہے دون اندر او بچ بیان نہ آوے رونا دل دی میل اتارے نل رٹڑے یار مناوے جیڑا لطف ہے رومن اندر وچ بیان نہ آوے رونا دل دی میل اتارے نل رٹھڑے یار مناوے رومن دومن والا یارو کدی دو نہ اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف خطاؤں سے در درگزر فرما ایپوں کی پر پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما رب قریب ہمارے سفر کو قبول فرما اللہ ہماری غفلتوں سے درگزر فرما بے ادبیوں کو معاف فرما جو کچھ وقت باقی ہے اللہ اس کو آداب کے ساتھ اعمال کے ساتھ اخلاص کے ساتھ حضوری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما جو بھی دعائیں مانگی ہیں یہ دل میں نیک مراد ہیں اللہ سب کو پورا فرما رب کریم ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما پرورگاہ عالم اگر کوئی مندر سے نکل کے جہنم میں چلا جائے اس پر کیا حسرت ہے حسرت تو ان پہ ہوگی جو بیت اللہ میں بھی آئے اور ان کی توبہ قبول نہ ہوئی اور پھر واپس جا کر جہنم میں نہ گرے اللہ اللہ ہم آپ کے گھر سے نکل کے تو جہنم میں نہیں جا چاہتے میرے مولا کرم کر دے اللہ رحم فرما دے میرے مولا اے میرے مولا کرم فرما دے اللہ مہربانی فرما دیجیے ہماری بخشش فرما دیجیے اللہ بخشش فرما دیجیے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے رب کریم اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے اور ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے اللہ اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما رب کریم جو نیک مراد دلوں میں ہیں سب کو پورا فرما اے اللہ آپ نے نبی وسلم نے جو خیریں مانگی سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العظیم تبلینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین